یقیناً آپ ہم خدام کو مبارکباد دیتے ہوں گے کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیا لیکن میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ گھڑی ہمارے لیے باعث فخر ہے باعث افتخار ہے کہ اسٹیج پر مدارس مساجد اور بڑے بڑے کالجوں کے ذمہ داران رونق افروز ہیں اب انشاءاللہ آپ کے سامنے بمبئی تشریف لائے ہوئے مفتی سید الرحمان صاحب مفتی دارالعلوم دارالعلوم درخواست کرتا ہوں تشریف لائے دارالعلوم دیوبند کے ایک فارغ اور ایک خادم ہونے کے ناطے اپنی وابستگی کا اظہار فرمائے اور دارالعلوم دیوبند ملت کو کیا دیا اس موضوع پر آپ کا مختصر خطاب ہوگا مفتی سعید الرحمان صاحب قاسمی مفتی دارالعلوم دادیا بمبئی بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم معزز هذه الأيام دوستو اور دار العلوم نے امت کو اور پوری ملت کو کیا چیز فراہم کی یہ موضوع ماشاءاللہ ایسا ہے کہ بہت سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں کیا فراہم کیا اس نے مفتی حذیفہ صاحب جیسے نوجوان سے لے کر بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فضلہ بڑے بڑے دین کے نگہبان چور کے دروازوں اور چوروں کے دروازوں کو بند کرنے والے سپاہی دارالعلوم دیوبند نے پوری دنیا میں پھیلا دیے کا ایک بہت نمایاں کارنامہ بلا شبہ ہر امتی محسوس کرتا ہے اور خاص طور سے اس ملک میں کہ علماء دارالعلوم دیوبند نے حقائق سچائی صداقت صحیح دین اس کے رخ کو اور اس کی صحیح تصویر کو سینے سے لگا کے رکھا اور اس پر آنے والی ہر کالک کو ہر اندھیری اور تاریخی کو دارون دیوبند کے علماء نے بلا تکلف چھانٹنے اور سنوارنے کی کوشش کی دارالعلوم دیوبند کا ایک کارنامہ ہے کہ اس نے نور اور ظلمات کا فرق ہر جگہ واضح کیا بدعات و خرافات کو بتایا منکرات کو واضح کیا سچائی کی راہیں کھولی کبھی مسارحت نہیں کی بڑے سے بڑے پیسوں کے لیے بہت سے بڑے مناسب کے لیے بہت ساری مشکلات میں ہمارے قابل علماء نے راہ مستقیم کو اجاگر کیا اس کو کھول کے رکھا کبھی کوئی سلح اور مصالحت نہیں کی دارون دیوبند کے بہت بڑے ترجمان اور ہم سب کے بزرگوں میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نامی نامی اتنا عظیم تر ہے کہ انہوں نے ہر سمت کے آنے والے مشکلات کو اور ہر سوال کے جواب کو ان کے گھروں میں جا کر ان کے سامنے بیٹھ کر اسلام کی سچائی اور حقیقت کو واضح کیا اور اسلام کو غلبہ دلوایا حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تاریخی تقریر سائنس اور اسلام کے نام سے آج بھی چھپی ہوئی ہے غالباً اس کی کیسے بھی موجود ہو حضرت کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ہندوستان کی بڑی مشہور یونیورسٹی مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں حضرت تشریف لے گئے اور وہاں جب حضرت گئے ہیں اس وقت کی صورتحال کچھ ایسی پیچیدہ تھی کہ مسلم یونیورسٹی کے باوجود لوگوں میں اسلام کا شعور کافی حد تک اتنا مٹ گیا تھا کہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کا اثر کسی درجے میں آج بھی بعض کالجوں میں دیکھنے کو ملتا ہے میں ہر جگہ نہیں کہہ سکتا علماء پر مذاق تنقیدیں اور علماء سے آگے بڑھ کر کیا وہ پرانا اسلام اور کیا وہ پرانی چیزیں یہ سب باتیں اس طرح کے خیالات آج بھی کچھ لوگوں میں ہیں قاری صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنبھال لیا جائے گا بڑی کوشش کی حضرت والا نے فرمایا بہت اچھی بات ہے کس موضوع پہ مجھ سے تقریر کروانا چاہتے ہو کس موضوع پہ میری بات سننا چاہتے ہو جدت پسندی اور علوم جدیدہ کا بعض دفعہ اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے حالانکہ یاد رکھیے میرے دوستوں میں ہے بحسب مریم بن الشر ان تیرا اخا المسلم آدمی کو جہنمی ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر اور ذلیل جانے یہ معاشرے کی بڑی غلطی ہے چھوٹوں بڑوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے سامنے والے کو کبھی ذلیل سمجھتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ ایک ہی غلطی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے حضرت سے یہ سمجھا گیا تھا کہ آج تو انشاءاللہ کام ختم ہو جائے گا حضرت کو کہا کہ بھائی اگر آپ کو اسلام کے تحفظ کا بڑا درد ہے اور اسلام کو سب سے زیادہ بلند تر سمجھتے ہیں تو آپ کا عنوان ہے اس عنوان کو آپ حل کریں اسلام اور سائنس سائنس کیا سائنس کا کوئی گوشہ کوئی حصہ آپ کو بھی معلوم ہے خالص بولوی سے سائنس کے سلسلے میں سوال کرنا جس نے سائنس پڑھا نہ ہو یقیناً ایک بہت مشکل سوال تھا لیکن ہزاروں ہزار اور کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جنہوں نے اس موضوع پر ڈھائی گھنٹے تقریر کر انسان ایسا نہیں اٹھ سکا جو یہ بات کر سکے کہ حضرت آپ کی تقریر میں کوئی کمی نہیں سائنس اور اسلام کا رب ثابت کیا اور اسلام کی برتری اور علو اور اس کی حقانیت کو بھی ثابت کیا اللہ حضرت کے درجات کو برد فرمائے اور اس خان والے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے حضرت والا نے اسلام کی حفاظت اور اعانت فرمائی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اہل بمبئی پر بہت بڑا اور بدعات و خرافات اور رسومات کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا علماء دیوبند میں ایسے آفتاب و محتاب الحمد بے شمار موجود ہیں جنہوں نے کبھی کسی بات سے سلاح نہیں کی اور حق کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے اللہ ان کے نقش قدم کو زندہ رکھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام لوگوں کو پہچاننا آسان فرمائے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین